صرف زبانی استغفار بھی فائدہ سے خالی نہیں وہ استغفار جو صرف زبان سے ہو اور دل سے اس سے غافل رہے وہ خاص فائدہ نہیں پہنچا سکتا استغفار وہ زیادہ مفید ہے جس میں زبان کے ساتھ دل کی بھی شرکت ہو دل کی شرکت سے مراد یہ ہے کہ استغفار کرتے وقت دل میں خوف ہو مغفرت اور معافی کی طلب ہو ندامت پشیمانی اور خجالت دل پر مسلط ہو لیکن یاد رہے کہ صرف زبانی استغفار بھی فائدے سے یکسر خالی نہیں کیونکہ اس سے اور کچھ نہیں تو کم از کم زبان بیہودہ باتوں سے محفوظ رہتی ہے اور فضول باتوں سے خاموشی خود بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ وہ نیک اور مبارک عادت ہے کہ جب پڑ جائے تو زبان بیہودہ باتیں کرنے کی نسبت استغفار پڑھنے کی طرف زیادہ مائل ہو جاتی ہے ساتھ یہ امید بھی ہوتی ہے کہ زبانی استغفار پڑھتے پڑھتے بلاخر دل بھی کسی وقت ساتھ شریک ہو جائے اور کام بن جائے ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ان سے کہا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تو ہوتا ہے لیکن بے دلی سے یعنی دل کی توجہ کے بغیر فرمایا شکر کر کہ تیرے کسی عزو زبان کو خدمت پر معمور تو کیا جاتا ہے یعنی کم از کم زبان کو تو اللہ پاک نے اچھے کام پر لگا دیا ہے یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں جب کوئی شخص صرف زبان سے ذکر اور استغفار کرتا ہو اور اس کا دل حاضر نہ ہوتا ہو تو شیطان اس پر بہت سخت حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے بندے زبان کو بند ہی کر لے جب تیرا دل غیر حاضر ہے تو زبانی جمع خرچ محض گستاخی اور بڑی بے ادبی ہے شیطان کے اس حملے اور فریب کا جواب دینے والے افراد تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک سابق یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے اس وسوسے کے جواب میں کہتے ہیں ہاں تیری بات تو ٹھیک ہے خالی زبانی جمع خرچ کا کیا فائدہ تو یہ لے میں اب زبردستی اپنے دل کو حاضر کر لیتا ہوں یہ لوگ شیطان کو جلاتے ہیں اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں نمبر دو ظالم یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے بالکل ٹھیک کہا واقعی دل کی توجہ کے بغیر زبان ہلانا بیکار ہے اور پھر واقعی ذکر و استغفار چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی دانش مندی کا کام کیا حالانکہ یہ لوگ شیطان کی موافقت کر رہے ہوتے ہیں نمبر تین مقتصد یہ وہ لوگ ہیں جو شیطانی وسوسے کے جواب میں کہتے ہیں یہ درست ہے کہ میرا دل حاضر نہیں لیکن میں زبان کو ذکر الہی سے کیوں روکوں آخر خاموش رہنے سے تو ذکر الہی بہتر ہے کیونکہ بلا شبہ صرافی کا پیشہ بادشاہی سے کم درجے کا ہے لیکن خاک روبی یعنی بھنگی کے پیشے سے تو اچھا ہے اب اگر کوئی صراف بادشاہ نہ بن سکے تو اس کے لیے یہ کہاں مناسب ہے کہ صرافی چھوڑ کر بھنگی بن جائے